مستحق افراد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور اپنی توحید کے ماننے کو فرماتے ہیں اور اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے روکتے ہیں اس لیے کہ خالق پیدا کرنے والے رازق روزی دینے والے نعمتیں دینے والے تمام مخلوق پر ہر وقت اور ہر حال میں انعام کی بارش برسانے والے صرف وہی اکیلے اللہ ہیں تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہوئے معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتے فرماتے ہیں جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے معاذ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہت زیادہ جاننے والے ہیں رسول اللہ نے فرمایا یہ کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں پھر فرمایا جانتے ہو جب بندے یہ کریں تو ان کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے یہ کہ انہیں وہ عذاب نہ کرے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو وہی سبب بنے ہیں تمہارے عدم سے وجود میں آنے کا قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک و احسان کرنے کا حکم دیا ہے جیسے فرمایا انشق لی ولی والدئی کا کہ تو اے انسان میرا شکر بجالا اور اپنے والدین کا اور فرمایا وقضا رب اللہ تعبود و اللہ وبل والدین احسانہ اور آپ کے رب نے اے نبی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرنا کسی کی بھی مگر صرف اکیلے اللہ کی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہاں بھی یہ بیان فرما کر پھر حکم دیتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی حسن و احسان کرتے رہو ترمیدی وغیرہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں مسکین کو صدقہ صرف صدقہ ہی ہے لیکن قریبی رشتہ داروں کو دینا صدقہ بھی ہے اور سلا رحمی کرنا بھی ہے پھر حکم ہوتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھی سلوک و احسان کرو اس لیے کہ ان کی خبر گیری کرنے والا ان کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے والا ان کے لاڑ چاؤ اٹھانے والا انہیں محبت کے ساتھ کھلانے پلانے والا ان کے سر سے اٹھ گیا ہے پھر مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ارشاد کیا کہ وہ حاجت مند ہیں خالی ہاتھ ہیں محتاج ہیں ان کی ضرورتیں تم پوری کرو ان کی احتیاج تم رفع کرو ان کے کام تم کر دیا کرو فقیر و مسکین کا پورا بیان سورہ برا یعنی سورہ توبہ کی تفسیر میں آئے گا ان شاء اللہ تعالی پڑوسیوں کے حقوق احادیث کی روشنی میں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو ان کے ساتھ بھی بھلا برتاؤ اور نیک سلوک رکھو خواہ و قرابت دار ہوں یا نہ ہو خواہ و مسلمان ہوں یا یہودی و نصرانی ہوں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جاری دل قربہ سے مراد بیوی ہے اور جاری الجنوبی سے مراد رفیق سفر ہے پڑوسیوں کے حق میں بہت سی احادیث آئی ہیں کچھ سن لیجئے مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت و نصیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے فرماتے ہیں بہتر ساتھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ خوش سلوکی میں زیادہ ہو اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو ہمسائیوں سے نیک سلوک زیادہ ہو یہ روایت سنن ترمیدی کی ہے مسند احمد میں ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو لوگوں نے کہا وہ حرام ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اسے حرام کیا ہے اور قیامت تک وہ حرام ہی رہے گا رسول اللہ نے فرمایا سنو دس عورتوں سے زنا کرنے والا اس شخص کے گناہ سے کم گنہگار ہے جو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے پھر دریاگ فرمایا تم چوری کی نسبت کیا کہتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے اور وہ بھی قیامت تک حرام ہے رسول اللہ نے فرمایا سنو دس گھروں سے چوری کرنے والے کے گناہ اس شخص کے گناہ سے ہلکا ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر سے کچھ چرائے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے رسول اللہ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اکیلے اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے میں نے پوچھا پھر کون سا فرمایا تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی میں نے پوچھا پھر کون سا فرمایا یہ کہ تو اپنی پڑوسن سے زنا کاری کرے مشرد احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں اور رسول اللہ ان کی طرف متوجہ ہیں میں نے خیال کیا کہ شاید انہیں آپ سے کچھ کام ہوگا رسول اللہ کھڑے ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں بڑی دیر ہو گئی یہاں تک کہ مجھے رسول اللہ کے تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا بہت دیر کے بعد رسول اللہ لوٹے اور میرے پاس آئے میں نے کہا اللہ کے رسول اس شخص نے تو آپ کو بہت دیر کھڑا رکھا میں تو پریشان ہو گیا رسول اللہ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے رسول اللہ نے فرمایا اچھا تم نے انہیں دیکھا میں نے کہا ہاں خوب اچھی طرح دیکھا فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے حقوق بیان کیے کہ مجھے کھٹکا ہوا کہ غالباً آج تو پڑوسی کو وارث ٹھہرا دیں گے صحیح بخاری نظم احمد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ میرے دو پڑوسی ہیں میں ایک کو ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں تو کسے بھجواؤں رسول اللہ نے فرمایا جس کا دروازہ قریب ہو مستند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا بیوی مہمان مسافر خادم وغیرہ سے حسن سلوک پھر آگے حکم ہوتا ہے صاحب بالجنب کے ساتھ سلوک کرنے کا اس سے مراد بہت سے مفسرین کے نزدیک عورت ہے اور بہت سے فرماتے ہیں مراد سفر کا ساتھی ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد دوست اور ساتھی ہے عام اس سے کہ سفر میں ہو یا قیام کی حالت میں ابن سبیل سے مراد مہمان ہے اور یہ بھی کہ وہ جو راہ گزرتے ہوئے ٹھہر گیا ہو بس اگر مہمان سے بھی یہی مراد دی جائے کہ سفر میں جاتے جاتے مہمان بنا تو دونوں ایک ہو گئے اس کا پورا بیان بھی سورہ براء کی تفسیر میں آ رہا ہے ان اللہ تعالی پھر غلاموں کے بارے میں فرمان ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھو اس لیے کہ وہ غریب تو تمہارے ہاتھوں اسیر ہیں اس پر تو تمہارا کامل اختیار ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس پر رحم کھاؤ اور اس کی ضروریات کا اپنے امکان بھر خیال رکھو مستد احمد کی حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں تم خود جو کھائے وہ بھی صدقہ ہے جو اپنے بچوں کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے جو اپنی بیوی کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے جو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ اپنے داروغہ سے فرمایا کہ کیا غلاموں کو تم نے ان کی خوراک دے دی اس نے کہا اب تک نہیں دی فرمایا جاؤ دے کر آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسان کو یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی خوراک کا وہ مالک ہے ان سے روک رکھے صحیح مسلم میں ہے کہ مملوک ماتحت کا حق ہے کہ اسے کھلایا پلایا پہنایا اڑھایا جائے اور اس کی طاقت سے زیادہ کام اس سے نہ لیا جائے بخاری شریف میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اگر ساتھ بٹھا کر نہیں کھلاتے تو کم از کم اسے لقمے دو لقمے دے دو خیال کرو کہ اس کے پکانے کی گرمی اور تکلیف اسی نے اٹھائی ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے چاہیے تو یہ کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے اور اگر کھانا کم ہو تو لقمہ دو لقمہ ہی دے دیا کرو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے بس جس کے ہاتھ تلے اس کا بھائی ہو یعنی اس کا خادم نوکر اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے اور اپنے پہننے میں سے پہنائے اور ایسا کام نہ لے کہ وہ عاجز ہو جائے اگر کوئی ایسا ہی مشکل کام آ پڑے تو خود بھی اس کا ساتھ دے پھر فرمایا کہ خود بین یعنی خود آپ اپنی تعریف کرنے والا معجب یعنی اپنے کاموں پر اترانے والا متکبر گھمنڈی خود پسند لوگوں پر اپنی فوقیت جتانے والا اپنے آپ کو تولنے والا اپنے تئیں دوسروں سے بہتر جاننے والا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں وہ گو اپنے آپ کو بڑا سمجھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذلیل ہے لوگوں کی نظروں میں وہ حقیر ہے بھلا کتنا اندھیر ہے کہ خود تو اگر کسی سے سلوک کرے تو اپنا احسان اس پر رکھے لیکن رب کی نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہیں شکر نہ بجا لائے لوگوں میں بیٹھ کر فخر کرے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں میرے پاس یہ ہے اور وہ ہے ابو رجا ہروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بد اخلاق شخص متکبر اور خود پسند ہوتا ہے پھر اسی آیت کو تلاوت کیا اور فرمایا ماں باپ کا نافرمان سرکش اور بد نصیب ہوتا ہے پھر آپ نے آیت وبرم بی والدتی ولم یجعلنی جبار شقیہ پڑھی عوام ابن حوشب رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں مطرف رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پہنچی تھی اور میرے دل میں تمنا تھی کہ کسی وقت خود ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مل کر اس روایت کو انہی کی زبانی سنو چنانچہ ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کو دوست رکھتے ہیں اور تین قسم کے لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے میں بھلا اپنے خلیل پر بہتان کیسے باندھ سکتا ہوں یعنی اپنی جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں میں نے کہا اچھا پھر وہ تین کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دشمن رکھتے ہیں آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا اسے تو تم کتاب اللہ میں بھی پاتے ہو بنو حجیم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے مجھے نصیحت کیجیے رسول اللہ نے فرمایا کپڑا ٹخنے سے نیچے نہ لٹکاؤ کیونکہ یہ تکبر اور خود پسندی ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند رکھتے ہیں یہ روایت مشن احمد کی ہے